ابان بن سموا نے کہا مجھے ابو واضح نے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے میں نفع حاصل کروں آپ نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 6673